اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے روز محشر شفاعت سے محروم ہو روز محشر شفاعت سے محروم ہو اپنی مونچھے نہ اتنی بڑھا لیجیے اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے اشک جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہو اگر آنکھ سے رونے والوں کی صورت بنا لیجیے رونے والوں کی صورت بنا لیجیے اہل تقوی کی صورت بنا لیجیے جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار جن کی رحمت کے ہیں آپ امیدوار ان کے پیاروں کی صورت بنا لیجئے اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب بال سر پر نہ انگریزی رکھیے جناب ان کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے ان کو سنت سمجھ کر کٹا لیجئے اہل تک کی صورت بنا لیجئے ہاں ٹخن ڈھکنا گناہ کبیرا حجی ٹخن ڈھکنا گناہ کبیرا حجی اپنی شلواروں پر اٹھا لیجئے اپنی شلواروں پر اٹھا لیجیے اہل تقوا کی صورت بنا لیجیے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی ان کو کہرے رے خدا سے بچا لیجئے ان کو کہرے خدا سے بچا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے پڑھ کے دو رکعتیں اپنی حاجات کی پڑھ کے دو رکعتیں آپ حاجات کی اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقوی کی صورت بنا لیجیے ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے دور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی ان کو کہہ رے خدا سے بچا لیجئے ان کو کہہ رے خدا سے بچا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے اہل تقوا کی صورت بنا لیجئے